تیجا دسواں بیسواں چالیسواں برسی وغیرہ کرنا اس سلسلے میں انوار ساتیہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا تیجا دسواں بیسواں چالیسواں وغیرہ کرنا ضروری ہے یہ کیا ہے ضروری ہے جواب اس کے برخلاف شرح اس کے برخلاف شریعت متحر میں اس سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ رسم قرون اولا میں نہیں تھا اس لیے قرآن و احادیث میں اس موضوع کا ذکر نہیں ہاں بعد میں علماء حق نے اس کو رد فرمایا محقق عالم علامہ نبوی رحمہ اللہ شرح منہاج میں فرماتے ہیں الاجتماع مقبرة في اليوم و تقسیم الورد والعود والطعام في المخصوصہ کیسالث كالثالث والخامس والتاسع والعاشر والعشرين و شہر السادس وصنتی بے ممنوع شرحی منہج قبروں پر تیسرے دن اجتماع کرنا گلاب اور اگر بتیاں تقسیم کرنا مخصوص دنوں کے اندر روٹی کھلانا مثلا تیجا پانچواں نواں دسواں بیسواں چالیسواں دن اور چھٹا مہینہ اور سال کے بعد یہ سب کے سب امور بدعت اور ممنوع ہیں ملا علی قاری رحم اللہ فرماتے ہیں قرر اصحاب مذہبینہ من أنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع برقات جن نمبر پانچ صفحہ چار سو بیاسی ہمارے مذہب کے حضرات فقہ کرام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ میت کے لیے پہلے اور تیسرے دن اور اسی طرح ہفتے کے بعد کھانا تیار کروانا مکرو ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحم اللہ فرماتے ہیں بعد مردن بعد مردن من رسوم دنیاوی مثل دہم و بستم ششماہی و برسینی حیش نکونن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ از سے روز ماتم کردن جائز نداشتا ان و حرام ساختا ان مالا بدامین صفحہ نمبر 160 یعنی میرے مرنے کے بعد دنیاوی رسمیں جیسے دسواں بیسواں ششماہی اور برسی نہ کیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تی دن سے زیادہ سو کرنے کو جائز نہیں فرمایا بلکہ اس کو حرام قرار دیا ہے علامہ شامی فتح و بزازیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ کھانا تیار کرنا مکرو ہے پہلے دن تیسرے دن اور ہفتے کے بعد اور تہوار کے موقع پر قبر کی طرف کھانے کے لیے کھانے لے جانا اور قیرات قرآن کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا اور ختم کے لیے یا سور انعام یا سور اخلاص کی قرآد کے لیے بزرگوں اور قاریوں کو جمع کرنا شامی صفحہ نمبر دو سو چالیس حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رقم الہند کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ رسم ہندوانہ ہے اس کی لنک کہاں سے ملی ہندوؤں سے کیونکہ برہمن کے مرنے کے بعد گیارہواں دن اور کھتری کے مرنے کے بعد تیرہواں دن اور ویش یعنی بنیا کے مرنے کے بعد پندرہواں یا سولہواں دن اور شودر یعنی بالاہی وغیرہ کے مرنے کے بعد تیسواں یا اکتیسواں دن ہے ازاں جملہ ایک چھ ماہی کا دن ہے یعنی مرنے کے بعد چھ مہینے کے بعد ازاں جملہ برسی کا دن ہے اور ایک دن گائے کو بھی کھلاتے ہیں ازاں جملہ اس کے مہینے کے نصف اول میں ہر سال اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچاتے ہیں لیکن جس تاریخ میں کوئی مرا اسی تاریخ کو ثواب پہنچانا ضروری جانتے ہیں اور کھانے کے ثواب پہنچانے کا نام سراد ہے اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جاتا تو اول اس پر پنڈٹ کو بلا کر کچھ بیت پڑھواتے ہیں ختم شریف اس کا بھی جا کے ملا جو پنڈت اس کھانے پر پڑتا ہے تو وہ اس کی زبان میں بشر من کہلاتا ہے اور اسی طرح وہ بھی دن مقرر ہیں بہوال ماہی بسنت صفحہ نمبر اکانوے